اور ڈر والوں سے کہا گیا تمہارے رب رب نے کیا اتارا بولے خوبی ہوئے نی اس دنہ میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پر ہیزگاروں کا